اور صدیق وقت قلم در زماں میرے مرشد مرشد ثانی سیدی و علی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی مرشد ثانی صدیق وقت قلم در زماں حضرت والا میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں چشم ساقی سے ہے مستی میری چھوڑ کر تجھ کو غیر کو چاہوں چھوڑ کر تجھ کو غیر کو چاہوں میں اللہ یہ پستی کو میں دل کو توڑ دیا ہو دل کو برباد کر لیا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم اسی دل میں رہتے ہیں جو ہماری خاطر ٹوٹا ہوا ہوتا ہے شکستہ ہوتا ہے دل برباد جب سے تم ہو یہی ہے بستی بستی دل پر بات جب سے تم ہو یہی یہ بستی میری چھوڑ کر تجھ کو غیر آرام بھی ہے اور اس کا جوش تو کوئی جوش ہی نہیں جو اللہ کی محبت کا جوش ہوتا ہے میں انگور میں جوش کہا چشم ساتھی سے مستی میری چشم ساتھی سے یعنی شہر کی آنکھوں سے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں اسے تم دنیا کی شراب پیتے ہو ناپاک اور گندی یہ شراب جو ہے یہ میں کشی کیا ہے یہ تو رندی ہے یہ فاصفانہ زندگی ہے اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی ہے یہ کیا کیا نشہ ہے میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں اللہ والوں کی آنکھوں سے یہ اللہ کی محبت کی شراب کے جان کے جان کیے جاتے ہیں میں انگور جوش کہاں میں انگور میں جوش کہاں چشمے ساتھی سین بستی میری چشم ساقی سین بستی میری کون فقط آئی نئے دوست آئی میں دو سوست یعنی شہر کا آئینہ شہر کے جیسا ہوگا کون ہوں سی نئے دو اور کچھ بھی نہیں میری یعنی اپنے کمالات کی نفی کر دی اس میں میرا کچھ کمال نہیں بلکہ جو کچھ اخلاق ہے کمی اور صاف حمیدہ اور جو جو کچھ اللہ کی محبت میرے پاس ہے وہ سب شہری کا فیض ہے تو اپنی ہستی کو بالکل فنا کر دیا کون ہوں نہیں اور کچھ بھی نہیں ہستی میری اور کچھ بھی نہیں ہستی میری چھوڑ کر تجھ کو کو غیر چاہوں میرے اللہ یہ پستی میری پستی کیوں نہیں ہوگی اتنا غیر اللہ ہے وہ سب گھٹیا چیزیں مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے خالق خالق لذات کائنات ہے خالق شمس و قمر ہے خالق تمام یعنی، کائنات کے خزانوں کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے تو خالق اور مخلوق کہاں برابر ہو سکتے مخلوق کو چاہیں گے گھٹیا چیز کو چاہیں گے تو گھٹیا ہو جائیں گے بڑھیا چیز کو چاہیں گے تو بڑھیا ہو جائیں گے چھوڑ کر تجھ کو غیر چار میرے پستی میری ون تو دنیا کی ہے جس سے حرام نشہ آتا ہے حرام ہے پینا اور خون تمنا پینا فرض عین ہے یعنی اپنی ناجائز خواہشات کا خون کرنا اس کی جو مستی ہے یہ اترتی نہیں تلواروں کے لوگ سے بھی یہ مستی نہیں اترتی کیونکہ اللہ کے محبت کی شراب اس سے حاصل ہوتی ہے اور اس سے اللہ کے راستے میں جو ترقی ہوتی ہے اور کسی راستے سے وہ ترقی نہیں ہوتی باد تمنا کے باد سفید بادے اب اتر دی میری اب اتر دی ب بادر خون تمنا خون تمنا کیا کیا ہے اس کی اس کا علم صحبت اللہ سے آنے صحبت اللہ میں آنے جانے سے ہوتا رہتا ہے اور اس کی توفیق بھی ہوتی رہتی ہے اور گناہوں کو چھوڑنا اس پر جو صبر کرنا ہوتا ہے اس کو خون تمنا پینا کہتے ہیں خون تمناؤں کا خون کرنا اور تمنا کیا کیا ہیں کیونکہ نفسات لگا ہوا ہے بری بری خواہشات ہیں کسی کو شکلوں کی بیماری ہے حسین حسینوں کو دیکھنا نامحرموں کو دیکھنا یہ بھی گناہ ہے اللہ اور رسول کی لانت کا موجب ہے اور آنکھوں کا ذنا ہے ایسے ہی زبان کی آفتیں ہیں زبان سے کسی کو کچھ کہہ دیا کلمہ ایسا جس سے اس کو ایزا پہنچ گئی تکلیف پہنچ گئی غیبت کر دی کسی کی یہ کتنا بڑا گناہ ہے اب غیبت کو دل چاہ رہا ہے لیکن روک لیا زبان کو تو زبان کو روک لیا گویا ابو نے تمنا بھی کیا حسین کو دیکھنے کا نامحرم کو دیکھنے کا گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے نیٹ پہ موبائل پہ یا بس بازار میں چلتے ہوئے یا اسپتال میں یا ریلوے اسٹیشن میں کہیں پر بھی جہاں دل چاہ رہا ہے لیکن اللہ کے خوف سے رک گیا یہ خون تمنا بھی کیا جھوٹ بولنے کا دل چاہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے سے ہم بچ جائیں گے لیکن اللہ کا خوف غالب آ گیا کہ جھوٹ بولنا گناہ قبیلہ ہے تو فوراً سچ بول دیا تو یہ خون تمنا بھی لیا ایسے ہی اور کوئی گناہ کا گناہ کا جی رہا ہے لیکن جی چاہنا برا نہیں ہے اس پہ عمل کرنا برا ہے جو جس کا زیادہ جی چاہتا ہے اور اس پہ وہ عمل نہیں کرتا اس کو اس سے زیادہ اجر ملتا ہے جس کا کم جی چاہتا ہے گناہ کے تقاضا آنا برا نہیں ہے بلکہ یہ تو انسان کا فطری مانتا ہے بس عمل نہیں کرنا گناہ پر عمل نہیں کرے گا اس نے گویا اپنی تمنا کا خون پی لیا ہے اور یہ یہ وہ وہ خون تمنا ہے جو پینا فرض عین ہے اور یعنی کہ گناہ نہ کرنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا فرض عین ہے اور اس اس عمل پہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے اپنے بندے پر اسی کی مستی کا حضرت ذکر فرما رہے ہیں کہ ایسی مستی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ایسی خوشی عطا فرماتے ہیں کہ وہ کسی یعنی لذات کائنات سے وہ خوشی حاصل نہیں ہو سکتی جو خوشی اس سے حاصل ہوتی باد اب وہ نہیں مستی میری اب وہ کرتی نہیں مستی میری خون دل سے کشید ہوتی ہے خون دل سے کشید ہوتی ہے میں کشوں میں نہیں سستی سوچتی گناہ سے بچنے میں دل پر زبردست غم آتا ہے اور اس پر صبر کرنے میں جو ہے بہت بہت ہمت کی ضرورت ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے اپنے اپنی ناجائز خواہشات کا خون پینا تو فرمایا کہ خون خون دل دل سے کشید ہوتی ہے یہ جو میں کشو میں نہیں سستی میری میری ایک شراب دنیا بھی جو ہوتی ہے وہ بھی کوئی انگور کی شراب ہے کوئی پھل کی شراب ہے کوئی گندم یا جو کی شراب ہے الگ الگ ہوتی ہے اور ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے فرمنٹیشن کہتے ہیں اس کو کہ پہلے اس, اس کو سڑایا جاتا ہے اس کے سڑانے سے جو اس کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے شراب یا الکحل وہ سڑنے کے عمل کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے شراب پھر اس کو الگ سے نکال لیتے ہیں تو وہ یہ جو یہ جو شراب ہے اللہ کی محبت کی یہ خون دل کی فرمنٹیشن ہے یہ خون دل سے کشید ہوتی ہے حضرت کے اشعار یاد آ جاتے ہیں حضرت میر صاحب اللہ علیہ کے کہ دوستو یہ چراغ دنیا کے دوستو یہ چراغ دنیا کے تیل سے بوٹیوں کی جلتے ہیں دوستو یہ چراغ دنیا کے تیل سے بوٹیوں کی جلتے ہیں لیکن دل میں عشق خدا کے چرا لیکن دل میں عشق خدا کے چرا آرزو کے لہو سے جلتے لیکن دل میں عشق خدا کے چرا آرزو کے لہو سے جلتے ہیں یعنی چراغ نہ جس طرح تیل ڈالا جاتا ہے وہ جلتا ہے اور اللہ کی محبت کے جو چراغ ہیں عشق خدا کے چراغ وہ آج اس کا اس کا ایندھن آرزو کا لگو ہے خونے دل سے کشید ہوتی ہے خون دل سے کشید ہوتی ہے میں کشوں میں

تابیداری اور برداری کرتا ہے جو انسان اس کا درجہ اللہ کے ہاں فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے بری کی بچے آئے ہیں علامہ آئے ہیں ہمارے رحمۃ اللہ علیہ مولانا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سناتے تھے کہ ایک صاحب سے حضرت نے پوچھا حالانکہ حضرت بہت ہی لطیف مزاج تھے مولانا مذہب مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی بکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ تھے نہیں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی بکی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیٹھ تھی خیر انہوں نے حضرت والا نے قصہ سنایا تھا کہ بہت ہی لطیف المزاج تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ تو ایک ساتھ انہوں نے پوچھا کہ تمہارے بچے نہیں ہیں اور کم لاتے نہیں ہو کہ تو شرارت کرنے کی وجہ سے نہیں لاتا ہوں وہ حضرت کے اس میں خلل پڑے گا خلوت میں اور جو ہے معمولات میں فرق پڑے گا اور اس نے فرمایا کہ نیم کو لایا کرو کہ اچھا وہ صاحب جو ہے وہ بچوں کو خوب سکھا پڑھا کے لے کے آئے کہ دیکھو ایسے بیٹھنا کوئی بات نہ کرنا حرکت نہیں کرنا اور یہ وہ آداب سکھا کے لے آئے اب مجلس ہو چکی تو مولانا نے ہم سے پوچھا کہ بھائی بچوں کو نہیں لایا تو نے کہاں لایا ہوں نے کہا کہاں ہے تو نے کہا یہ بیٹھے ہوئے تو نے کہا یہ یہ کوئی بچے ارے بچے وہ بچے ایسے بیٹھتے ہیں کوئی بچے وہ ہوتے ہیں کوئی میری کمر پہ چڑھے کوئی ٹوپی اتار کے پھینکے کوئی کچھ کرے بچے تو وہ ہوتے ہیں آج لگ نہیں رہا کہ بچے آئے مگر ایسے ہی ٹھیک ہے بھائی ابھی تو ایسے ہی رہو مجلس کے بعد پھر جو دل چائے کر لینا حضور میں رہتے ہیں جو دل چائے سے بہت زیادہ ہو رعایت مل جاتی ہے اچھا بھائی حضرت فرما رہے تھے مارے فرق پانی سفر نامہ ریونین سے پڑھ کر سنا رہا تھا کل بھی وہیں سے کچھ مضمون رہ گیا اس کو شروع کرتا ہوں یہ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو شعر فرمایا بدت کے لیے میں توحید سے سرشار ہوں سنت ہے یہی دل کسی غیر کو دے دیں تو یہی کجات ہے والا ارشاد فرماتے ہیں یہ کتنی پیاری تعریف ہے یعنی اس کے اندر علم کی روح ہے اس شعر کو سن کر نتوا کے بڑے بڑے علماء بھی مست ہو گئے دل کسی غیر کو دے دیں تو یہی گجات ہے جب سڑکوں پر موٹر میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں اور رنگ برنگ کی ٹیڑیاں سامنے آئیں آپ نے ان کو دیکھ لیا اللہ کے فرمانے شان غز بسر کو نظر انداز کر کے آپ نے ان پر نظر اندازی کی جب آپ کسی حسین پر نظر انداز ہوئے تو اللہ کے حکم سے آپ نے نظر اندازی کی ہمارے الہی کو آپ نے نظر انداز کر دیا جی کو کیسے الفاظ سبحان اللہ نظر اندازی کی اور نظر انداز کیا اللہ کے حکم سے نظر انداز کیا جس وقت شاہ محمود نے کہا تھا کہ ایک قیمتی موتی ہے کوئی اس کا توڑنے والا ہے شاہ محمود نے حکم دیا کہ اس موتی کو توڑ دو سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ اتنا قیمتی موتی کسی ملک میں نہیں ہے لہذا ہم اسے نہیں توڑیں گے اور اگر ہم توڑیں گے تو بعد میں بادشاہ سزا دے گا کہ میں تو تم لوگوں کا امتحان لے رہا تھا تم نے موتی کیوں توڑ دیا لہذا شاہ محمود کے حکم شاہی کے باوجود سب وزیروں نے توڑنے سے انکار کر دیا کہ بہت قیمتی موتی ہے محمود کا ایک عاشق غلام تھا جس کا نام ایاز تھا اس نے ایاز کو حکم دیا کہ ایاز اس موتی کو توڑ دو اس نے فوراً پتھر اٹھایا اور موتی توڑ دیا اور جب اس نے موتی توڑا تو پینسٹھ وزیروں نے شور مچا دیا اینچ گستاخست کافر یا ایاز گستاخ ہے کافر ہے یعنی نا ہے کہ اتنا قیمتی موتی اس نے توڑ دیا اس وقت شاہ نے کہا اے ایاز تم کو یہ لوگ کافر اور گستاخ بتا رہے ہیں ان کو جواب دو کہ تم نے اس موتی کو کیوں توڑ دیا تو ایاز نے جواب دیا گفت ایاز ہے میں کرانے نام بھر ایاز نے کہا کہ اے محترم وزیر میں نے موتی کیوں توڑا اور تم نے کیوں نہیں توڑا تو میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں تب میرے عمل کا راز ظاہر ہوگا یہ بتائیے امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر شاہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا موتی آ سوچ لو اس کو جو موتی سڑکوں پر پھر رہے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ کا حکم واللہ کہتا ہوں کہ کسی اللہ والے کی غلامی کرو تب پتا چلے گا کہ دین کیا چیز ہے ورنہ تفصیلیں پڑھانے والے عورتوں کو بڑھا رہے ہیں آپ بتائیے اگر یہی ظالم کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھاتے تو کبھی عورتوں کو نہ پڑھاتے انکار کر دیتے کہ ہم پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے لیکن ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جوان لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے غرض بسر کی تفسیر پڑھائیں مگر کوئی اس وقت تک پیٹ پر پتھر نہیں باندھ سکتا جب تک کہ اس کے دل میں نسبت اللہ کا موتی نہ ہو یعنی صاحب نسبت نہ ہو جب اللہ کی نسبت عطا ہوگی تب چھوٹی دولت سے انحراف کرے گا نسبت اللہ کی دولت بہت بڑی دولت ہے جب بڑی دولت ہوتی ہے تو چھوٹی دولت سے انحراف کر سکتا ہے بڑی نعمت کو دیکھ کر چھوٹی نعمت کو چھوڑ سکتا ہے اللہ کو دیکھ کر آخرت کی نعمت کے سامنے دنیا چھوڑ سکتا ہے بتائیے ایاز کے واقعے سے سبق لینا چاہیے یا نہیں اس نے کتنا پیارا سوال کیا جب ان لوگوں نے کہا کہ شاہ کا موتی نایاب تھا اور خزانے میں اس کا بدل نہیں تھا تم نے اسے کیوں توڑا تو ایاز نے جواب دیا وہ ہم سب کے لیے سبق ہے یا نہیں اس کے جواب میں تصور کی روح ہے لہذا اس سبق کو یاد کر لو تیار ہے نام بہترانے امر شاہ بہتر بقیمت یا کو اے معزز وزیروں شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ حسین اور قیمتی موتی یہ حسین زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ کا حکم جب کسی حسین یا حسینہ پر نظر ڈالو تو چپل اپنے ساتھ رکھو اور کھوپڑی پر چپل مارو کہ کس بے دردی سے دیکھتے ہو یہ اللہ کے ساتھ غداری ہے کہ نہیں اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو ہم تعالیٰ کی نعمتیں کیوں کھاتے ہو سب نعمتوں کو چھوڑ دو اگر ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے تو ہمارا یہ کھانا شریفانہ کھانا نہیں ہے یہ بے حیائی کا کھانا ہے کیونکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے وجالنا من المسلمین کی شرح لکھی ہے یعنی کھانے کی جو دعا ہے اللہ الحمد للہ و صفانہ آخر میں ہم کہتے ہیں وجالنا من المسلمین تو یہ وجالانہ مسلمین کی شرح لکھی ہے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں کھانا کھلایا پانی پلایا اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم شریفانہ کھا رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہم کو مدیب اور فرما بردار یعنی مسلمان بنایا وجالنا من المسلمین اے من موحدین والمتقادین فی جمیع امر الدین آپ نے ہمیں تمام امور شریعت کا پابند بنایا ہے اب ہم موتی آنا شریف آنا برداری اور شرافت کے ساتھ کھا رہے ہیں ورنہ غیر شریفانہ کھانا ہوتا مجھ کو ایاز کے واقعے سے اتنا سبب ملتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ آ ایاز نے کیا جواب دیا کہ اے مہتران نام اے معزز وزیر ہو تم مجھ کو کافر بنا رہے ہو کہ میں نے موتی توڑ دیا بتاؤ بادشاہ نے کیوں حکم دیا تھا کہ اس کو توڑ دو امرشن بہتر بقیمت یا گوہر شاعری حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی تو جس وقت آپ سڑکوں پر ہوں اس آیت کا مراقبہ کریں اسی طرح جیسے جب بھی کوئی ایسا رسم رسومات کا موقع آ جائے اور معاشرے کے ساتھ چلنے کا موقع ہو کہ جہاں رسوم رسم و رواج ہو یا کوئی دعوت ہو یا کوئی تقریب ہو وہاں بھی اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار میں ہیں پہلے ہم ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے سب سے قیمتی رشتہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہے وہاں دیکھو کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ضرور جاؤ ضرور ملو اور ان کا حق ادا کرو محبت کا لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی ہو اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں وہاں دیکھ لو کہ بھائی میرا میرا رشتہ سب سے زیادہ قیمتی کی رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہے اور پھر ایک دن اس دنیا سے مر کے ہمیں اللہ کے پاس جانا بھی ہے اور ہر لمحے کا حساب کتاب دینا ہے کہ بتاؤ کیا کیا کیا کہاں کہاں ہماری بات مانی کہاں کہاں نہیں مانی کہاں کہاں ہم کو تم نے یاد رکھا ایسے مواقع پہ یاد رکھا یا نہیں یاد رکھا یہ مخلوق کے تم نے اطاعت کر لی ہماری نافرمانی میں سب حساب دینا ہوگا پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی تو جس وقت آپ سڑکوں پر ہوں اس آیت کا مراقبہ کریں اور اس شعر کو سامنے رکھیں کہ اللہ نے ہم کو مز بسر کا حکم دیا ہے اب یہ حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ مرنے والی لاشیں جو غز بسر کے حکم کو توڑ کر ان حسین موتیوں کو دیکھتے ہیں تو اگر ان پر ابھی لقوا گر جائے یا فالج گر جائے اور ان کا چہرہ خوفناک جغرافیے والا بن جائے تو پھر اپنی طبیعت سے بھاگتے ہیں حکم الہی سے نہیں بھاگتے کیا حال ہے ہمارے ایمان کا اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف کر دے کوئی مستثنا نہیں ہم سب اس میں شامل ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو دعا دو کہ اللہ قبر اس شخص کی خبر کو نور سے بھر دے کہ جس نے ایسے پیارے انداز سے امت کو غز بسر اور بادل خداؤں سے صرف نظر کرنا سکھایا اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہم ان حسینوں پر نظر انداز نہ ہوں اور اللہ کے اللہ کے حکم کو نظر انداز نہ کریں سبحان اللہ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہم ان حسینوں پر نظر انداز نہ ہوں اور اللہ کے حکم کو نظر انداز نہ کریں پھر دیکھو ایسا چین اور ایسا سکون ملے گا کہ میں ایک لاکھ قسمیں کھاتا ہوں کہ جس دن ان حسینوں سے نظر بچانے پر آپ کو کنٹرول حاصل ہو جائے گا قلب کو اتنا سکون ملے گا اتنی بہار ملے گی کہ گھاس کا ایک ایک ٹنکا اور پہاڑ کا ایک ایک ذرہ اور سبزہ اور چاند اور سورج اور آسمان اور زمین اور سمندر کا ہر قطرہ آپ کو توحید کا جام و مینا معلوم ہو کے جال بال ان کے مال اور ان کی پنڈلی اور ان کی رات یہ سب ہمارے لیے حجابات ہیں اور اتنے بڑے حجابات ہیں کہ انسان ان مردہ لاشوں میں پھنس کر اپنے اللہ سے دور ہو جاتا ہے سوچو اس بات کو کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے جس لیلا کی وجہ سے انسان خالق لیلا سے محروم ہو جائے ایسی لیلا کو لات مارو اور عاشق مولا بنو یہ حسین آپ کے کچھ کام نہ آئیں گے مولا ہی کام آئے گا میں ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ صاحب نظر بچانے میں بڑی مشقت ہے اور اس سے بچنا بہت مشکل ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے لیکن اگر اللہ کسی کے کوئی مرض پیدا کر دے نظر بازوں پر خدا خالص گرا دے جب گردے میں درد پیدا کر دے جب گردے بیکار ہو جائیں تو بتائیے چار پائی پر پڑے ہگ رہے ہیں اس وقت میری تقریر کی قدر ہوگی مستنڈے لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے ابھی تو ہم میں خوب طاقت ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو ہم بھی پناہ مانگے اور سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرے داوانہ محمد اجمعین کا یا رات میں سلاؤس کی بلند پہاڑی پر جس وقت حضرت والا یہ بیان فرما رہے تھے بہت حسین منظر تھا پورے آسمان پر ابر چھایا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی فوار پڑ رہی تھی اور پہاڑی سلسلہ بہت خوبصورت معلوم ہو رہا تھا اس وقت دو بج رہے تھے حضرت والا نے فرمایا کہ اب واپس چلنا چاہیے کل سفر بھی کرنا ہے بس ہاں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور واقعی حضرت والا کا جو مضمون نگاہ کی حفاظت کا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر سو فیصد عمل کی توفیق نصیب فرما دے حضرات کو بھی اور حاضرین حاضرات کو بھی اور تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے واقعی یہ دیکھا کہ جنہوں نے نگاہ کی حفاظت کر لی بس ان کا بیڑا پار ہو گیا کہ ان کو اس عمل کی برکت سے پورا دین لذیذ معلوم ہونے لگا ہر عبادات میں مزہ آنے لگا ذکر اذکار میں مزہ آنے لگا اور شوق سے دین پر فدا ہونے لگے دین پر فدا ہو جاتے ہیں جن کو یہ نعمت حاصل ہو گئی نگاہ کی حفاظت کی یہ نعمت عظما ہے بس ان کی نگاہوں میں دنیا کی حقیقت کھل گئی اور آخرت کی حقیقت بھی کھل گئی کہ آخرت کی کیا حقیقت ہے اور دنیا کیسا دھوکہ ہے یہ حقیقت کھل جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرتا ہے اور بھی بیٹھ جاؤ اور ایک بات یہ بتانی تھی کہ میں نے گزشتہ چند روز پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے راستے میں ترقی کرتے رہنا چاہیے تو آج ایک فون آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو مایوسی پیدا ہو گئی اس بات سے کہ ہم تو ترقی نہیں کر رہے ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ ترقی کس کس چیز کو سمجھتے ہیں تو نے کہا یہی کہ دھیان ہر وقت اللہ کی طرف ہو جائے اور یہ سب چیزیں حاصل ہو جائیں ہم نے کہا آپ ترقی عام طور پہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے ذکر اذکار کرتے ہوئے تو ہم ہوا پہ اڑنے لگے ابھی تک ہوا پہ نہیں اڑے ترقی نہیں ہوئی یا تھوڑی سی توجہ ڈالی کھانا پک جانا چاہیے کھانا کیوں نہیں پکا یا توجہ ڈالی تو شوہر ہمارا متی ہو جائے وہ تو متی نہیں ہوا ہوگا بھی نہیں <laughs> نہ شوہر متی ہوتا ہے آج کل اور نہ ہی نہ شوہروں کی مکمل متی ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ خیر تو وہی اس سے مراد ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ایک مثال ڈالی اس سے مطلب ہمارا یہ تھا تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ بھی دیکھو اگر دس دس روپے روزانہ جمع کرو تو دس دن کے بعد سو روپے ہو گئے کہ نہیں تو دس سے سو پہ ترقی ہو گئی کہ نہیں ایسے ہی ایک مہینے تک جمع کرتے رہے تو تین سو ہو گئے کہ ترقی ہو گئی کہ نہیں یہ تھوڑی مقصد ہے کہ ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں تو ہوا اڑنے لگے اور یہ کرنے لگے آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں اللہ سے قبولیت کی بھی مانگتے رہو یہ ترقی ہو رہی ہے اللہ کے سب جمع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں اور اسی ذکر کی برکت سے ترقیات باطنی نصیب ہوتی ہے جو محسوس نہیں ہوتی لیکن ذکر ذکر و اذکار کی برکت سے اور نوافل کی برکت سے تلاوت کی برکت سے بہت سے گناہوں سے انسان غیر محسوس طریقے سے بچتا بچنا شروع کر دیتا ہے جیسے اس کو معلوم ہے کہ نگت گناہ ہے تو زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہے معلوم ہے کہ نگاہ خراب کرنا آنکھوں کا ذنا ہے نگاہوں کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے پہلے نوے فیصد کرتا تھا اب پچانوے کرنے لگا تو ترقی ہے کہ نہیں ایسے ہی جو جس کو نصیب ہوا سو فیصد کرنے لگا تو یہ ترقی ہے کہ نہیں ترقی ترقی جو ہے وہ باطنی کیفیات کا نام نہیں ہے ترقی باطنی کیفیات کا نام نہیں ہے بلکہ ترقی تو یہی ہے کہ مجاہدہ بڑھ جائے گناہ سے بچنا شروع ہو جائے گناہ سے بچنے میں ترقی ہونے لگے حضرت نے سنا ہے اکی بار فرمایا دلیل ہے ان اولیا متقو ہمارا دوست وہی ہے جو متقی ہے اب تقوا بڑھنے لگا تو ترقی ہے کہ نہیں تو اس لیے کیفیات اور احوال باطنی کا انتظار نہ کرے کہ ہمیں کیفیات پیدا ہو جائیں اور ایسے حالات پیدا آنے لگے اور روشنیاں نظر آنے لگیں یا خواب کے اندر فرشتے نظر آنے لگے یا یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ تو سب غیر اختیاری چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دے دیتے ہیں فرمایا کی کیفیات مہمان کی طرح ہوتی ہے مہمان کبھی آ گیا پھر چلا بھی گیا وہ مہمان ہی کیا جو کر بھی بسیرا کر لیں جیسے وہ پیر صاحب کا ایک غلام تھا پیر صاحب آ کے گھر پہ براجمان ہو گئے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے اب یہ آدمی رونے لگا ایک دن پھر سوچے کس طرح اس کو بھگاؤں اور مربت کیا ہے اس کو کہ یہ پیر ہے ہمارا اور اس کو بھگانے کا بھی ترکیب سمجھ میں نہیں آئی تو پھر ایک دن اس کو ترکیب یہ سمجھ میں آئی وہ رونے لگا پیر نے کہا کیا بات ہے کیوں روتے اس نے کہا بس حضرت اب آپ یہاں کبھی نہیں آئیں گے ہم تو آئیں گے ہم تو ابھی بھی ہیں اور ہم آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے نہیں حضرت اب آپ کبھی یہاں نہیں آئیں گے رونے لگا زور زور سے نہیں کہا بھائی ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے تو تم کیوں رو رہے ہو آئیں گے ضرور آئیں گے کہا حضرت اب آپ جائیں گے نہیں تو آئیں گے کیسے تو کیفیات جو ہے وہ مہمان کی طرح ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کیفیات آ جاتی ہیں کبھی نہیں آتی ذکر بے لذت جو ہے وہ بھی ناصب ہے ذکر بے لذت بلکہ بعض اوقات ذکر بے لذت پر دوام اور پابندی زیادہ باعث اجر ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ مزے کا غلام نہیں ہے میرے لیے مجھے یاد کر رہا ہے اس میں اخلاق زیادہ ہوتا ہے کیفیات یاد میں تو خطرہ ہے بھائی سو نہیں یہ بھی سو رہے ہیں یہ بھی سو رہے ہیں فائدہ کیا سونے ہم یہاں ایسی بیٹھے فضول باتیں کر رہے ہیں سونے سونے کا کیا کام ہے اتنی دیر تھوڑی دیر کے لیے مجلس ہوتی ہے سونے کا موقع نہیں ہے یہ فائدہ کیا پھر ہماری بات اور سامنے بیٹھ کے سونے سے اور سب کو شرم آتی تو کیا بات ہو رہی تھی ہاں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہاں جو جس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے اس میں تو خطرہ ہوتا ہے اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ مزے کے لیے عبادت کر رہا ہے کہ مزہ آ رہا ہے تو اور جو مزہ نہیں آنے کے باوجود ذکر کر رہا ہے تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کو اس پر پیار آئے گا اس میں تو اخلاص زیادہ ہے زیادہ اخلاص ہے تو اخلاص والی عبادت تو قبول ہی قبول ہے اس لیے کیفیات نہ ہو تو بھی شکر کرو اللہ کا ذکر کیا جاؤ اور کیفیات آئیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس طرح راستہ طے ہوتا ہے اور ترقی ہوتی رہتی ہے ذکر و اذکار اسی لیے ناغے کو منع فرماتے ہیں ذکر میں ناغا نہ کرو جتنا شہر نے مقرر کر دیا وہ وہ ذکر پابندی سے کرتے رہو ناغا نہ کرو اگر کوئی خصوصیت ہے کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے اس وقت اس کو مختصر تو کر دو جیسے سو بتایا تو اس کو پچاس کر دو تینتیس کر دو پچیس کر دو دس کر دو لیکن نعرہ مت کرو نعرہ سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے اور وہی کی ترقی نہیں ہوگی پھر جمع مال جمع کہاں ہوگا اللہ اللہ کرنا تھا نہیں کیا مال جمع نہیں کیا تو یہ ترقی یہ بیمانہ یہی ہے اور یہ ترقی ہوتی رہتی ہے محسوس نہیں ہوتی صلی اللہ تعالیٰ قبول کرنا چلو بھائی تو کہتی ہے تم ہو تب ٹیچر کہتی کہتی ہے ہے کیوں تو نام تھا مسٹر دو بچے پہ لوگ تم کے دو بچے پہ لوگ ان کے پتہ کیا نام ہے

لڑکے والے کہتے ایسا رشتہ ہمیں چاہیے جو لڑکے نہ زیادہ چاہتا ہو نہ زیادہ تو بول دو تو لڑکے والے کہتے ایسا رشتہ تو تمہیں کسی آئی کی او میں مل جائے گا <laughs> <laughs> صاحب میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں <laughs> جج صاحب میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں اس نے ایک سال سے مجھ سے بات نہیں کی ہے جج سوچ لو ایسی بیوی نصیب والوں کو ملتی ہے سردار نے بیوی سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے عجیب بیماری ہو گئی ہے جب میری بیوی کچھ بولتی ہے تو مجھے سنائی نہیں دیتا ڈاکٹر مجھے یہ بیماری نہیں بلکہ خاص معلوم معلومات ہے اچھا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ